سنا آپ نے اس واقعے کو یہ بھی چار بیٹوں کی ماں یہ بھی ایک شہید شوہر کی بیوی یہ بھی اسلام کی مایا ناز بیٹی ہے کوئی آج ماں ایسی تاکید کرنے والی ایسا قسم دلانے والی آج ہمارے گھروں کی مائیں بھی ہیں بچوں کو نماز کی تاکید نہیں کرتے بچوں کو نیک اخلاق کی تاکید نہیں کرتے بچوں کو شراب چھوڑنے کی تاکید نہیں کرتے بچوں کو سود لینے سے منع نہیں کرتے آج ہماری مائیں غلط سوسائٹیوں سے بچوں کو نہیں بچاتی آج ہمارے گھروں کی مائیں اپنے بیٹوں کو کوئی نصیحت کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں کہ بیٹا دیکھ تو یہ کچھ ہے سو مجھے نمک کا کنکرا میرے سینے میں حسرتاں آرزواں کیا کیا کی ہیں تے میرا سینہ کا خبرستان بن گیا ہے میں دودھ پلائی سے تو حق ادا کرنا کر کو بولے تو تیری شادی میں میں کیسا ویسا سننا کتی نے بول ماں بول ماں کیا بولتی کیا بھی نہیں سیرا بننا بیان بازار رکھنا کسبینہ کو لا کو نچانا آرس کے گھر کے کومپے ڈوبا کو پیٹا کٹانا جوڑے کو لینا جہیز کو لینا جنازے کو لینا اما اما مولوی صاحب بولے گے ماں یہ سب بھی لینا گناہ کتے گے یہ لینا اچھا نہیں گئے گے بہت بڑی بزدیلی کی بات بڑے شرم کی بات کتے گے اللہ تعالیٰ میرے ہاتھاں پاؤں اچھے رکھا ہے اما اماں کئی کو کے جوڑا گھوڑا لینا تو ایسا خسما گسما ڈالنا کو تو ہماری اما اور بھی ختم ڈالتی تو کیسا رے مئی جن کو مئی پال کو مئی دودھ پیلا کو مئی تیرا ہگنا موتنا سب بھی کر کو میرے حسرت کو تو دکھایا نہیں پورے نہیں کرے کا تو دیکھ لے مولی صاحب کو بھی جماعت والے کو بلا کو تیرے تایا چچا ماں کون کون نہیں کہ کم پہ ڈوبا ہوا ان کو سب بھی بلا کو سوسیت کر ڈالتی ہوں دیکھو میں مری تو اس کا دیدار نکو انہیں مریا تو میرا دیدار نکو آج ہماری اما تاکید کرتی سوئی ہے آج کوئی ماں اسلام کے نام پر شہید ہونے کی تاکید کرتی ہے آج کوئی ماں اپنے بچوں کو اسلام کے نام پر مرمٹنے کی تاکید کرتی ہے آج کوئی ماں اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی تاکید کرتی ہے بیٹا تو نماز پڑھ جب تک کہ تو نماز پڑھ کر کے تو کما کر کے نہیں لائے گا تیرے ہاتھ کا کھانا میں نہیں کھاؤں گی کوئی ماں بولی ہاں شہید ہونے کا تو بہت بڑا مسئلہ لو آج کا نوجوان شہید کا ہوتا ہاتھ میں کیا رکھنا ہے کہ وہ رکھ رہے گا تو کونگئی ہی رکھتا رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے آج کا نوجوان ہے اللہ اکبر میں کیا بولوں بولتے بولتے بولتے ہمارے بھی سر کے داڑھی کے والا سفید ہو گئے تمہیں بھی سنتے سنتے سنتے تمہارے کانا پڑ گئے پہلے کا نوجوان ہاتھ سے کیسے کیسے فن دکھاتا تھا کشتی میں ماہر گھوڑ سواری میں ماہر تیر انداز میں ماہر تعلیم میں ماہر تلوار بازی میں ماہر آج کا نوجوان ہے کٹ کرنے میں ماہر لپسٹک کا فیرن لولی لگانے میں ماہر ہاتھ میں کیا رکھنا کہ وہ رکھ رہے کہ موبائل کہتے موبائل اس کی زندگی موبائل ہے انہیں موبائل پکڑ لیا ہے لا حول ولا قوہ آج ہماری ماں ایسے طاقت کاجی کرتی ہیں ارے با تو نماز پڑھ رہے تو شہادت کا جام نوش کر رہے تو غازی بن رہے تو مجاہد بن رہے یہ کاجی سکھاتی آج کی ہماری اماں ہاں؟ ہماری اماں سکھاتی سو کیا تجھے فلانے جگہ بیٹی دیکھی ہوں رے انہیں پوچھتا گوری ہے کالی ہے رے گوری کالی وہ سب بھی دیکھ نہ کرے ہم نہ ہونا سو مدارے کتی ہوتا ہے بولتی ہے کہ نہیں بولتی ہے کیسا بھی ہو غارت کر ڈالی گئے ماں آج کے نوجوان کو تو آج کا عورت بھی بڑی چالک صاحب ایسے ڈائلا کا مارتی دیکھو وہ کون سی فیکٹری میں پناتی کی وہ کون سے جس میں یہ کرتی کی میں کیا بولوں ایک ایک ڈائلاگ بھی ماری تو انہیں ہے نا <laughs> رستم جوان مرضی نے ہماری اماں کو ناراض کر لیا تو میری زندگی بے کار جی کا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرے تو پرواہ نہیں اماں کو ناراض کرتا نہیں ارے نالائق کہیں کہ تیری ماں کو تیرے باپ کو اب دیکھا رہے ماں اور باپ کو دیکھنا ضروری تو ہے ان کی خدمت کرنا تو ضروری ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کا سوال جہاں پر آ جاتا ہے وہاں پر ماں باپ کی مرضی کا کوئی سوال نہیں ہائے ہائے وہ بیٹیاں وہ اللہ کے وہ اللہ کی بندیاں اللہ اکبر خال اللہ قال رسول کا سوال جب آیا نہ اپنے سہاگ کو دیکھا نہ اپنی گود کو دیکھا نہ اپنے رنج و راحت کو دیکھا نہ اپنے عیش و آرام کو دیکھا خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد ان کے دونوں آنکھوں کی نگاہوں کے سامنے تھے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا تب کہیں جا کر کے وہ کامیاب ہوئے تب کہیں جا کر کے وہ رضی اللہ تعالی عنہم و رضو ان کے خطاب سے وہ سرفراز ہوئے لیکن آج میرے بھائیوں میرے بزرگوں کتنے اوصاف گنوایا ہے معلوم ہے جو آیت کریمہ کے میں نے تلاوت کی سورہ احزاب کی آیت میں ایک مومن ایک مسلمہ ایک مومنہ خاتون کے اللہ تعالی نے دس اوصاف گنوائے ہیں دس اوصاف دس صفتیں کیا کیا وہ مسلمہ بھی ہو مومنہ بھی ہو خانتا بھی ہو صادقہ بھی ہو صابرہ بھی ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اور وہ اللہ سے ڈرنے والی بھی ہو اور وہ سخاوت کرنے والی بھی ہو روزہ رکھنے والی بھی ہو اپنی عصمت اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی بھی ہو اور اور جتنے اوصاف کے اس میں ہوں یہ اسلام کی مایا ناز بیٹیوں کے ہیں آج کی ماں بھی ایسی نہیں آج کی بیٹی بھی ایسی نہیں اللہ اکبر اسلام کی مایا ناز بیٹیاں آج آج ہماری مائیں گڑ کہاں کی وہاں دیکھتے ہیں پیسہ کہاں کی وہاں دیکھتے ہیں اپنے بیٹوں کو شادی کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آپ آپ اسلام کے دوسرے خلیفہ اسلام کا بوجھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کندھوں پر رکھ دیا تھا خلافت اسلامیہ کا آپ بوجھ بار اٹھا رہے تھے راتوں میں گشت کو نکلتے مدینے کے اندر کیوں تاکہ معلوم کریں کہ کون غریب بھوکا ہے کون بیوہ بھوکا ہے بھوکی ہے اور کون یتیم بچے بھوکے ہیں کون مصیبت میں ہے کون راحت میں ہے یہ تمام انویسٹیگیشن تحقیق کے لیے نکلتی چنانچہ ایک رات ایسے ہی نکلے ہیں اس واقعے کو غور سے سنو میری بہنوں میری بہنوں جب تک اسلام کے اندر ایسے قابل فخر بیٹیاں رہیں خدا کی قسم اسلام بلکہ مسلمان بڑے شاندار طریقے سے ترقی کرتے گئے چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گشت کرتے ہوئے نکلے یہ جھونپڑی کے اندر سے آواز آ رہی ہے ماں بیٹی بات چیت کر رہے ہیں آواز سنتے ہی جھوپڑی کے دیوار کی آڑ میں رک گئے ماں کہتی ہے بیٹی سے القل ماف بیٹی پانی میں دودھ میں ذرا پانی ملا دے بیٹی پوچھتی ہے کیوں ماں ہاں ہاں بیٹی تجھے کپڑے لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تیری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں یہ دودھ تھوڑا ہے لیکن یہ بیچیں گے تو کچھ نہیں ہوگا اس میں ذرا پانی ملا دے ماں بیٹی کو کہتی ہے تو بیٹی کہتی ہے کہ ماں حضرت عمر فاروق خلیفہ ہیں ان کا درہ بڑا خراب ان کی پکڑ بڑی خراب اور سب سے بڑھ کر ہمارے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے دھوکا دیا وہ ہم میں سے نہیں میری ماں آپ کی عمر کا تو اللہ کے لیے لحاظ کرو آپ بجائے مجھے نصیحت اور تاکید کرنے کے مجھے یہ تاکید کر رہی ہیں کہ دودھ میں پانی ملاؤ بڑے افسوس کی بات ہے عمر سن لیں گے تو سزا دیں گے تو ماں کہتی ہے ارے عمر یہی ہے سامنے ہے وہ کہیں ہے ہم تو یہاں پیچھے ہو رہا ہے میں تو عمر کے پیچھے بول رہی ہوں تو سنو میری بہنوں آج ہماری بیٹیاں کیا کرتی ہیں وہ نئے دور کی بیٹی کیا کرتی تھی ذرا سنو ماں کو بولتی ہے ماں آپ کہتی ہیں کہ عمر کہیں ہے وہ نہیں سنتا ہے وہ نہیں دیکھتا ہے یاد رکھو عمر نہیں دیکھتا ہے عمر نہیں سنتا ہے تو کوئی بات نہیں لیکن عمر کا خدا تو دیکھتا ہے اللہ اکبر عمر کا خدا تو دیکھتا ہے برابر سن رہے ہیں دیوار کے پیچھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی بیٹی کے زبان سے یہ الفاظ نکلے رات کی اندھیری میں اپنا دامن خدا تعالیٰ کے پاس پسار کر کے کہتے ہیں میرے مولا میرے مولا تیرا بڑا احسان ہوگا جس طرح اس بڑیا کو تو نے ایک مایا ناش شاندار بیٹی ایماندار بیٹی جو تجھے دیکھے بغیر بھی تجھ سے ڈرتی ہے خلیفے کو دیکھے بغیر بھی خلیفے سے ڈرتی ہے جس طرح اس بڑھیا کو ایسی بیٹی عطا کیا ہے اسی طرح مجھے بھی ایک ایسی بیٹی عطا کر میری بہنوں دیکھا آپ نے سنا آپ نے یہ کس دور کی بات اب سے چودہ سو سال پہلے کی بات کر رہا ہوں خلیفہ اسلام کا چودہ کیا ہے جس کے نام سے شیطان کاپتا ہے ایسا کلیفہ خدا کی بارگاہ میں اپنا دامن اٹھا کر کے خدا سے دعا کرتا ہے یا اللہ ایک بیٹی مجھے بھی ایسا عطا کر بڑی ایماندار بڑی مومنہ بڑی صادقہ ایک بیٹی مجھے عطا کر صبح ہوئی جھوپڑی تلاش کرتے ہوئے آئے دروازہ کھٹ آئے بوڑھی آ کر کے دروازہ کھولی خلیفے کو دیکھتے ہی کاپ گئی خلیفہ پوچھتے ہیں رات تیری بیٹی نے تجھ کو یہ نصیحت کی ہے اس بیٹی سے میں بات کرنا چاہتا ہوں بلا اسے بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں ماں یہ سنتے ہی ڈر گئی بڑھی کہتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گھبرا مت مت خدا کی قسم تیری بیٹی کی سچائی اور ایمانداری کے طفیل میں نے تجھ کو معاف کر دیا بیٹی کو بلا بات کرنا ہے خیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھیا سے کہتے ہیں میں کس لیے آیا ہوں جانتی ہے ماں بس میرے آنے کا مقصد یہی ہے کہ میں تیری بیٹی کو بہو بنانا چاہتا ہوں میرے بیٹے عاصم سے اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں اللہ اکبر اس دور کا خلیفہ جس کے نام سے شیطان کا پتا بھی پانی ہو جاتا جگر پانی پانی ہو جاتا تھا شیطان کو بخار آ جاتا تھا ایسا خلیفہ اپنے بیٹے کے لیے اس بڑھیا کی بیٹی کو بہو بنانا چاہتا ہے ہے کوئی آج اس زمانے میں بیٹی سننے میں یہاں تک آتی ہے بات کہاں تک سچ ہے معلوم نہیں آج ہماری گھر کی عورتیں اپنی نوجوان بیٹیوں کو برقع پنا کر پلے بن لاٹری لینے بھیجتے ہیں کہتے لاہول والا لاہول والا پلے ون پلے کر کو کون تو بھی ون ہوا کیا میری ماں میری ماں لاہل والا کھوا لاہل والا کھوا آج کالے جا کو جا کچھ تھوڑے کیا کیا کی ہو جاتے ہیں کر کو سنتوں آج آفیساں کو جا کچھ کون کی کیا کیا کی آؤں دے سیدھے غارت ہو جاتے ہیں کر کو سنتوں آفیساں کو کالے جا کو تھوڑے پورے نہیں بات فاتحہ پر رہنے جاتے میرے اوپر تھوڑے کون کی ایک کیا کیا کی ڈاما ڈول ہو جاتی ہیں کر کو سنتوں نہ ہاں تمہیں لاٹری کے لائنا میں کھڑا ہے تو حال کیا ہونا تو میری اماں کب تو بھی سوچے تمہیں باپ بھی حرام کا کماتا گا تو ماں بھی حرام کا کھانے کھلانے کی کوشش کر رہی ہے لاٹری کے چیٹیاں کہتے ہیں ہائے ہائے جنت کی چیٹی خریدنے کے واسطے کب تو بھی بیٹی کو نماز پڑھائی ہاں کب تو بھی روزہ رکھائی کب تو بھی میری ماں جنت کے ٹکٹ کے واسطے قرآن پڑھائی افسوس شرم سے ڈب کو مرنا میری ماں عورت کے ہتھ کنڈے بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں صاحب بڑے خطرناک ہتھ کنڈے انہیں روئی تو بھی ڈینجر ہسی تو بھی ڈینجر ہی چنے دو بھی ڈینجر رونا روئی تو بھی حصہ روتی دیکھو مرد پانی میں مار لے کو چل جاتا ہنسی تو بھی ایسا ہستی دیکھو اس کے ہاسے میں انہیں اما بابا کچھ بھول جاتا بڑی خطرناک یہ عورت تھے گالیاں گلیاں دے ان کو اس کے اوپر مردوں کو تمہیں تاکید کرو نہ کو سب کے کیسٹاں گھر کو لائے تو بھی یہ ماٹی ملے کے کیسٹاں لاؤٹ نہ کو ہمارا جنازہ اڑا آلتا تمہیں گالیاں گلیاں دے ان کو تم لوگ کے ایکٹنگ آتے ہمیں بولتے ہی سو تمہیں لوگ اتنے چالاک ہیں اتنے چالاک ہیں میری ماں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اکبر ایک مولوی صاحب تھے کہتے گاؤں کو جا کو واس کرنے گئے واس بڑا شاندار کرتے تھے کہتے بڑا بہت بہت شاندار لوگا بہت جمع ہوتے تھے کہتے ان کے واس میں پروگرام میں مرد بنے سب بہت شاندار تقریر کرتے تھے اب مولوی صاحب نا اللہ والے ہول سیل ڈیلر پوری جنت ان کے حق میں پورے ثواباں پورے اجرا پورے ان کے اکاؤنٹ میں لوگ ان کو دعوت دینا شروع کر ڈالے آج ان کے گھر میں صبح ان کے گھر میں کیونکہ تو مولوی صاحب نا آ کو ہمارے گھر میں قدم رکھو پیٹ کاٹ کو ذرا آلہ تیرا کیا کہ منہ میں آتا تو دعا کر ڈال کو چلے گا تو اس کے چودہ طبق روشن لوگ دعوت بولنا شروع کرے مولوی صاحب کو اس کے گھر میں اس کے گھر میں اس کے گھر میں اس کے گھر میں ڈیلی دعوتاں مولی صاحب کا پیٹ مرغیاں کا خبرستان بن گیا ہے کھاتے کھاتے کھاتے خیر اس میں ایک جنا کن کی تھا کیا رے گاؤں کے پورے آدمی کھیڑے کے دعوت بول رہی میں بولا نہیں تو کیسا کر کے بول کو انہیں بھی ایک روز دعوت بولیا مولی صاحب کو حضرت سب کے گھر ہم کو جاتے نہ تمہیں ہمارے گھر کو بھی آؤ حضرت سب کے گھر میں جا کو ہاتھ دھوتے نا ہمارے گھر میں بھی پاؤں دھو حضرت سب کے گھر میں کو جا کو تمہیں جنازہ اٹھاتے نا ہمارے گھر کو بھی آ کو جنازہ اٹھاؤ حضرت انہیں بھی جا کو دعوت بولیا اچھی بات ہے صاحب آ جاتا مولوی صاحب قبول کر لیے دعوت دوسرے روز آ کو بلا لے کو گیا بلا لے کو جا کو بٹھا گیٹھا کو پانی گینی پلا کو ادھر ادھر کے باتاں گیتاں کر ڈال کو اس کے بعد حضرت کو بولیا حضرت تمہیں ذرا آرام کرتے رہو دے ذرا بازار میں کام ہے میں جا کو آتا ہوں تمہیں جب تک آرام کرتے رہو گھر میں کھانا بھی تیار ہو جاتا کھالے گیلے کو چل جاؤ کر کو مولوی صاحب کو گھر میں چھوڑ ڈال کو انہیں بازار کو گیا انہیں جاتے ہی گھر کی تھی دیکھو ہوم منسٹر انہیں ہوک ہوک کو رونا شروع کر ڈالی مولوی صاحب پریشان یہ کہہ رہی ہے دعوت بول کو بلا لے کو آگا بے قوف مجھے چھوڑ دال کو چلے گا جو رو دے تو ہو پلا پلا کو روتی نہ کر کو پوچھا کیا ماں کیا بچھو کر کاٹ دیا کہ کیا تو بھی قصہ سول کا درد گرت شروع ہوگا کہ کیا تو بھی قصہ ایک رونا شروع کرتے نہ کر تو انہیں بولی کہتے حضرت میں تم نہ دیکھ کو رو رہی ہوں حضرت کی ماں منجے دیکھ کو تمہیں روتے ہیں میرے اماں بابا بھی ہیں جو رو بچے بھی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے منجے کیا ماں تمہیں کی ماں دیکھ کر روتے ہیں ارے تم نہ کون جانی تو بیٹی کی تم بیٹے کی تمہیں کون سی ماں تم نہ جنجالی کی تمہیں دیکھے تو ولی کے سر کا معصوم کے سر کا ہی یہ ہمارا گھر والا دعوت دے کو بلایا کر کو تمہیں آجے نا حضرت انہیں بڑا ڈینجر نہ حضرت ہمارا گھر والا کتنی خطرناک ہے دیکھو انہیں کی ماں کیا ماں قصہ کیا کہ سب بھی دعوت بولتے ہیں گھر کو تمہارا گھر والا بھی بولیا آؤ حضرت ہمارے گھر کو ذرا دعوت کھیلا کو جا کو دعا کر کو جاؤ کرو بول کو میں آیا تمہیں کیا ماں تمہیں ڈینجر گنجر کر کو ایسی بات بولتے ہیں نا ار بڑا خراب حضرت ہمارا گھر والا نماز پڑھو روزہ رکھو قرآن پڑھو یہ کرو وہ کرو کر کو کون سا مولوی بولتا کہ وہ مولوی کو دعوت کے بہانے سے گھر کو بلا لے کو آ کو دے وہ کونے میں کھڑا ہے دیکھو مسل مسل وہ مسل سے مار کو یہاں دفنا کو مسل کو بتا ڈالی ایسا ہے کیا ماں قصہ دعوت نماز پڑھو روزہ رکھو یہ کرو وہ کرو کر کو بولتا سو مولی کو بلا لے کہاں کو مسل سے مار کو گھر آتا ارے تمہارا بہت شکریہ ما اللہ تمنا پورے جنت کے پورے کتے درجے ہی کی تمہاری قسمت میں لکھ ڈالو گئے مولی صاحب گھر سے باہر نکلے ہیں اتنے میں انہیں آگا گھر والا اسے دیکھتے ہی انہوں اب بھی بھاگ رہی انہیں گھر کے اندر گھسیا حضرت بٹھا کو رکھو گیا سو مولوی صاحب کو خالی ہے کہاں گے مولوی صاحب ارے رے اچھے مولوی ماٹی ملے کو بلا لے کو آئے جاؤ تمہیں ٹھیک ہے کیا گیا کیا مولوی صاحب کو دینے کو گئے تیرے منہ کو لکھوا مارے گا گیا ارے رے رے رے تمہیں کیا کی دعوت بول کو انہیں بہت بڑا ولی گلی کر کو تمہیں بلا لے کو آئے ارے وہ کھڑا کو رکھو ہے دیکھو مسلے اسے بہت اچھا دکھا کہتے انہیں منگیا میں دیتی نہیں ہمارے بابا جہیز میں دیے سو کر کو بولتے ہی اس کو چلے گا کر کو یہاں مرد کو بول ڈالی وہاں مولوی صاحب کو کیا بولی مسل سے مار کو گاڑ والتا کر کو بول ڈالی مرد آ کو پوچھتے ہی وہ مسل پوچھا وہ مارٹی ملیا چور ہے ہم نے آ کو پیٹ کاٹ لے کو جا رہے گا تو مسل پوچھا میں دیتی نہیں کہتے اس کو بھاگا ایو جو کیا گیا کتنی بڑی نادانی کری نہ گئے ایسے مسل کتے کی مل جائیں گے ویسا ولی ملیں گا کیا گئے نہ ہی نے میں کئی ساتھ بھی بلا لے کو آؤں گا کیا تو کیا کریا مسل دے کو تو بھی مولی صاحب کو بلا لے کو باہر نکلیا مولوی صاحب بھاگ رہے اس کے ہاتھ میں مسل ہے صاحب کو مسل بتا بتا کو بلاتا انہیں مسل دینے بلا رہا سو مولی صاحب کیا سمجھ کو ہی مسل سے مارنے بلا رہا ہے ان کو اب بھی بھاگ رہے مولی صاحب انہیں مولوی صاحب لیو مولوی صاحب لیو مولی صاحب کہتا انہیں مسل بتاتا مولی صاحب کیا سمجھتے ہیں جاتے ہی جورو کہ بول دالی سرکار ہے ہے مسل سے مارنے چاہیا رہے کوئی نے اب بھی بھاگ رہا ہے ادھر دیکھے تو ایسا بولی ادھر دیکھے تو ایسا بولی ماں کتنی چالاک ہے نا تمہیں کیا کیا نہیں کریں گے میری ماں تمہیں نمازاں پڑھتے ہیں تمہیں شہادت شہیدہ مناتے ہیں بچوں کو اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خلیفہ یہ دودھ بیچ کر کے گزارا کرنے والی بیٹی کو اس کی بچی کو بہو بنانے کے واسطے بر لے کر جاتے ہیں رشتہ لے کر جاتے ہیں اسلام ان پر فخر کرے گا کہ تمہارے اوپر فخر کرے گا کہ شان اسلام تمہارے اوپر کرے گا کہ ان کے اوپر ارے لاہور والا قوہ آج عورتیں ٹی وی سلیمہ لاٹری کیا کیا نہیں کر رہی ہیں میری بہنوں غارت ہو گیا ہماری قوم تباہ ہو گئی عورت کو تو آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا جی معاملہ زبان کھولے تو مرد بنے آئے ہائے عورت بھی ایسی چیز اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی محفوظ رکھے میری بہنوں بنو تو اسلام کے لیے قابل فخر بنو آپ ماں بنو تو بھی ایسے بنو کہ تمہارے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نمازی غازی مجاہد متقی پرہیزگار بنائے پیدا کرے اور تم کسی کی بیوی بنو بھی تو ایسے بنو جیسے کہ حضرت خدیجت القبرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ تم بیٹی بنی ہوئی تو ایسی بنو جیسے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر کیا کیا بول کر کے سمجھاؤں میری ماں میری ماں ایک دن اللہ کو ہم تمام کو منہ دکھانا ہے یاد رکھو دنیا میں جب تک کے رہیں گے باپ جب تک کے رہیں گے ماں جب تک کے رہیں گے شوہر دنیا میں جب تک کے رہیں گے بیٹے بھائی دنیا سے جیسے ہی نشتہ ٹوٹا ناتا ٹوٹا خدا کی قسم خدا کی بارگاہ میں جانا ہے ہم کو ماں بنو بھی تو ایسی بنو بیٹی بنو بھی تو ایسی بنو کہ دونوں پر اسلام فخر کرے واہ کیا ماں ہے کیا بیٹی ہے کیا مومنہ ہے کیا اللہ کی بندی ہے حضرت خدیجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں ماں بیٹی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں ازواج متحرات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ہی ایک کماری خاتون باقی کے ازواج حضور کی بیویاں صلی اللہ علیہ وسلم یا تو متعلقہ تھیں طلاق لی ہوئی تھیں یعنی تو بیوہ تھیں لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا صرف کماری کم عمر ہونے کے ناطے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عمر کا زیادہ کچھ فرق نہیں تھا تھوڑا فرق تھا لیکن آپس میں بڑی محبت تھی بڑی محبت تھی ماں بیٹی سوتیلی ہونے کے باوجود ہم عمر ہونے کے ناطے سے بڑی محبت بڑی محبت یہ دونوں ماں بیٹی کا مکالمہ سنو ذرا میری بہنوں سنو ایک وقت اچانک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کو دیکھ کر کے مسکراتی ہیں ہنستی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا فاطمہ کیا بات ہے کہ اچانک مجھے دیکھ کر کے ہنس رہی ہو کہتی ہیں کہ ہاں امی جان ایک بات میرے دل میں آئی وہ یاد کر کے آپ کو دیکھ کر ہنسی ہوں ارے بولو بولو کیا بات ہے بولو بڑی کلوز بڑی گہری فرینڈشپ تھی یہ دونوں میں دوستی تھی حضرت فاطمہ فرماتی ہیں آپ کے ابا ابو بکر رضی اللہ تعالی میرے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے طفیل سے ساری دنیا کو اسلام ملا قرآن ملا خدا ملا تو حضرت عائشہ ناراض نہیں ہوئے خوش ہو گئے ہاں ہاں واقعی واقعی میرے ابا سے بھی تمہارے ابا کا درجہ بڑا واقعی حضرت عائشہ کے ابا حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے ابا صلی دعا علیہ وسلم یہ سن کر حضرت عائشہ ناراض نہیں ہوا ہاں واقعی واقعی بہت صحیح بولے بہت صحیح بولے حضور سے فلاں چیز ملی حضور سے فلاں نعمت ملی حضور سے خدا کا فلاں فضل ہوا یہ قرآن ملا یہ ملا وہ ملا بہت تعریف کیے حضور سے اس کے بعد حضرت عائشہ مسکرائے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر بی بی فاطمہ نے پوچھا کیا بات ہے امی جان آپ مجھے دیکھ کر کے ہنس رہی ہیں ہاں ہاں اس کی وجہ ہے فاطمہ کیا کچھ بھی نہیں تمہارا شوہر علی ہے میرا شوہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں امی جان واقعی میرا شوہر تو بھی علی لیکن آپ کے شوہر سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر اور مسکرائے پھر پوچھے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پھر بھی ہنستے ہی نا پھر کیا نہیں نہیں اور ایک بات بھی یاد آ گئی کیا قصہ کہ تو پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں فاطمہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہمیں سب حاضر ہوں گے تو یاد رکھو تمہارا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا میرا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا اچھا اچھا پھر مسکرائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پھر حضرت فاطمہ نے پوچھا امی جان پھر بھی مسکرائے رہے مسکرا رہی نا کیا قصہ پھر بھی کیا نہیں نہیں اور ایک بات بھی دل میں آئی فاطمہ میرے دل میں آئی وہ یاد کر کو میں خوش ہو کو مسکرا رہی ہوں کیا بولو امی جان کیا تو تیسری بات بولتے ہیں آئے فاطمہ قیامت کے دن جنت کے تخت پر تیرے ساتھ علی ہوں گے تو میرے ساتھ انشاءاللہ جنت کے تخت پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بہنوں میرے بھائیوں ہے کوئی قابل فخر ماں ہے کوئی قابل فخر بیٹی ہے کوئی قابل فخر بیوی بی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی بے شک بے شک جب تک کہ ایسی خدا کی بندیاں رہی ہیں اللہ اکبر زوال کا تصور بھی نہ مسلمان کیا نہ اسلام کیا آج ہم دن بدن دن اس لیے ہوتے جا رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بھلا دیا مجھے معاف کرو مجھے معاف کیجئے میری بہنوں سورہ کی اس تلاوت کی ہوئی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کے جو دس اوصاف بتائے ہیں ذرا اس پر غور کرو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو ایک نہ ایک دن منہ دکھانا ہے لیکن جاتے ہوئے کچھ ایسے نقوش کچھ ایسا چھوڑ کر کے جاؤ جس طرح کی اللہ کی بندیاں دنیا سے پردہ فرماتے وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت جو چھوڑ کر کے گئیں چودہ پندرہ سو سال ہونے کے باوجود بھی آج ہم ان کو یاد کرتے ہیں تو دل یہی کہتا ہے کہ واہ واہ کتنا اچھا ہوتا کہ ان ان ان بزرگوں کے ان محبوب اور مقبول بندیوں کے گھروں کا جانور بنا کر کے اللہ تعالی ہم کو پیدا کر دیتا بہرحال میرے بھائیوں میرے بہنوں اسلام کی مایا ناز بیٹیوں کے عنوان پر یہ چند الفاظ میں نے آپ حضرات کے خدمت میں رکھ دیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آج ہماری قوم میں ایسی مائیں ایسی بیویاں ایسی بیٹیاں ایسی بہنیں عطا فرماوے جو کہ ہماری آخرت دنیا میں رہنے کے باوجود بھی سدھار دے اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی سعادتوں سے مالا مال فرماوے وہ آخر داوانانی الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم